وسلو وسل سنیام تد بسلام محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ ہم نے سنن ترمدی وغیرہ کی ایک حدیث پڑھی ہے جو نہایت اہم اور تاریخی حدیث ہے اس حدیث میں اللہ رب العالمین نے ان چار اعمال کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کے جنت میں لے جانے کے باعث اور سبب بنا کرتے ہیں ہم تمام ایمان والوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک رکن ہے و یوم آخر آخرت کے دن پر حساب کتاب پر ایمان رکھنا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ ساری زندگی ایک ساری دنیا ایک دن ختم ہوگی اور سارے اولین اور آخرین کو اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا اور ان کی زندگی بھر کے اعمال کا حساب لے گا سمیا مل مثال خیرا غمیاں مل مسقال ذرۃن شرا پھر جس کے لیے ہر انسان اپنی نیکی اور برائی کے بدلا دیکھ لے گا جو نیکی کی ہے ان کا انجام دیکھ لے گا اور برے اپنے برائی کے انجام کو دیکھ لے گی اب جن کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی جنت میں جانے والے اعمال زیادہ ہوں گے اللہ نے فرمایا فہو وطی عیشت روحاویہ تو مزیدار جنت میں ہوگا لیکن وہ اما من خفت موازین ہو وہ ام ہو جس کے پاس جنت ملے لے جانے والے اعمال کم ہیں برائیاں غالب ہیں اس کی رب العالمین نے فرماویہ وہ جہنم کے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان بہترین اعمال کے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو جنت میں لے جانے والے اور جنت کے مستحق بنانے والے ہیں جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس حدیث میں نبی عہصراج خان نے چار اعلیٰ درجے کے اور نہایت آسان عمل جنت میں جانے والے بیان کیے ہیں اور حدیث کا حدیث کے بارے میں میں نے کہا بڑی تاریخی حدیث ہے اس کی وجہ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہو یہودیوں کے بہت بڑے عالم شیخ شیخورات اور شیخ التفسیر ان کے یہاں کے سب سے اونچا مقام اور مرتبہ یہودیوں میں ان کا تھا انہوں نے تورات کے اندر نبی علیہ السلاق شام کے متعلق بہت ساری پیشین گوئیاں سن رکھی تھی جب اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تیرہ سال تک مکے میں زندگی گزاری تیرہ سال کے بعد جب اللہ نے آپ کو ہڑیا کہ اب مدینہ مکہ چھوڑ کر کے آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے جائیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہا تھا اور میں اپنے پہنے پہانے سیکھنے سکھانے میں مشغول تھا اتنے میں فل الناس الى مدینہ ہر انسان مدینہ طیبہ کا ہر باشندہ جو انسان کھیت میں کام کرا وہ اپنے کام کو چھوڑا جو باغات میں ہے وہ باغات چھوڑا جو انسان اپنے گھر میں ہے وہ گھر چھوڑا ہر دکاندار مارکیٹ کا اپنے دکان سے نکل پڑے ہر انسان کی توجہ صرف ایک طرف ہے ہر انسان کی توجہ اور ہر انسان کا رخ ایک طرف جا ہو رہا ہے میں بھی بھیڑ بھاڑ بھاگ دوڑ دیکھی میں بھی اپنے دستگاہ سے نکلا تو کہتے ہیں بس ایک ہی زبان ایک ہی جملہ لوگوں کے زبان پر تھا کد جا کد جا کد جا آ گئے آگئے آ گئے میں نے لوگوں سے پوچھا کہاں بھگی جا رہے کون آ گیا لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لا چکی ہے اور مدینے میں داخل ہو رہے ہیں کہتے ہیں میں بھی اپنے دنیا کے سارے کاروبار کو چھوڑا اور جدھر لوگ بھگ رہے تھے نبی الحاظ شام کے استقبال میں میں بھی دوڑ پڑا کہتے ہیں جب میں مدینے میں نبی الحسرا شام کے پاس پہنچا ایک بڑا سا مجمع آپ کے ارد گرد کھڑا ہوا ہے ہر انسان کی نگاہیں تک تکی بدھی ہوئی ہیں اور آپ ہی پر اپنی نگاہ کو مرکوب کر رکھا ہے نبی علیہ شام اونٹنی پر سوار ہیں کہتے ہیں میں نے سوچا سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھیں آپ کے چہرے پر ہم نے توجہ جو نظر تو علاوہ ہی میں نے ساری نگاہ اپنی ساری توجہ آپ کے چہرے پر کیا اور پھر میں آپ کی کے بارے میں تحقیق کرنے لگا کیوں میں تورات کا عالم تھا تورات کے اندر نبی علیہ سرات اسلام کی جتنی علامتیں جتنی نشانیاں بیان کی گئی تھی میں ان کو دیکھنے میں لگا ہوا تھا کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا اور اس پر غور کیا وقت تبل تو اور میں ذرا گہرائی میں گیا فارغ تو انا وجہ لئی سب وجہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا یہ سچے ہی کا چہرہ ہے کسی چہرے جھوٹے کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا صرف کہتے ہیں میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا فیصلہ کر لیا ان نو ساد کو یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اس چہرے کی رونق اس چہرے پر جو امانت و دیانت کے آسان نظر آ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے سچا انسان ہوگا اور واقعی یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی پیشین گوئی ہم پڑھاتے اور پڑھاتے ہیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور ہماری تورات کے اندر موجود ہے کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور قریب پہنچنے ہوٹ کچھ مل رہے ہیں آپ مجھے اشارہ کر رہے ہیں چاروں طرف سے لوگ نگاہوں اور اپنے کانوں کو نبی علیہ السلام کی طرف طرح متوجہ کیے ہوئے ہیں اور آپ اوٹنی پر سوار میں بھی لوگوں کو ذرا ہٹاتا ہوا جگہ بناتا ہوا آگے پہنچا کہتے او اول ما سمیت من کرام ہی سب سے پہلا خطمہ سب سے پہلا جملہ سب سے پہلا کلام نبی علیہ شام کی زبان مبارک سے جو میں نے سنا وہ یہ تھا یا الناس یا ایوہ السلام ایس اب سلاما نیام اطحمت الجنة بسلام او کما کارا رہتا سام ہم نے دیکھا کہ اونٹی پر سوار آپ اہل مدینہ کو اخلاق کی جنت میں لے جانے والے اعمال کی کی تلقین کر رہے ہیں اور فرمایا یا ایوہ اللہ اے لوگوں یاد رکھو چار نیتیاں اپنا لو اور تم بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے یا یو نمبر ایک اب سسرا لوگوں آپس میں خوب سلام کو پھیلایا کرو نمبر دو وہ کثرت سے کھانا کھلایا کرو نمبر تین وسل الرحام رشتے ناطے کو جوڑا کرو رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا نہ کرو نمبر چار وہ سلو بل بننا سنے آپ جب دنیا کے سارے لوگ سو رہتے ہیں تم اٹھ کر کے تحج کی نماز میں مشغول ہو جاؤ آپ نے ساتھ روایا اگر تم میں سے کسی انسان نے ان چاروں امال کو اپنا لیا السلام متعام وسل الرحام وسلو دل منا سنیام تم میں سے جس انسان نے ان چاروں اعمال کو اپنا لیا آپ نے ساتھ خل الجنت سلام بڑی عزت اور احترام کے ساتھ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم تمام مسلمانوں کو یہ چار احمال اپنانے کی توفیق رکھے فرمائی دوستو اس میں سب سے پہلا عمل بڑا آسان ہے قرآن السلام یہ اللہ رب العالمین نے تم مسلمانوں پر فد و کرم کیا ہے تم کو ایک ایسا ملاقات کے وقت ایک دعائیا سلام تمہیں عطا کیا ہے جس کلام سے اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کو محروم کر رکھا ہے نبی علیہ السلام شاہ ساتھ رناتی ہیں اے مسلمانوں تمہیں معلوم ہے یہ دنیا کے یہود سارا تم سے اس لیے حسد کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ملاقات کے وقت تمہیں سلام کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ محروم ہے صرف گڈ مارننگ کہہ کے بنائی جایا کرتے ہیں ان کو یہ سنتی سلام اور رب العالمین کے نام کی مبارکبادی سے رب نے ان کو محروم کر دیتا ہے اور تمہیں نوازا ہے اس لیے تم سے بہت ہی زیادہ حسد کرتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے میرے مسلمان بھائیوں اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے اللہ تمہیں سلامتی میں رکھے اس جملے کو سن کر کے ہو دونوں سارا بے انتہا تم سے حسد کیا کرتے ہیں تو میرے بھائیوں سب سے پہلا عمل جو جنت میں لے جانے والا ہے ہے وہ سلام ہے سلام بڑی خیر و برکت کی چیز ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا اے اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام سلام رکھا ہے اور سلام کو دنیا میں نازل کیا ہے تاکہ اس کو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے میں خوب کثرت سے پھیلاؤ جتنا زیادہ پھیلاؤ گے اتنا ہی اللہ تعالی کا نام روشن ہوگا نبی ارے یاد رکھو آپس کے الفت اور محبت کو قائم کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ الفت محبت کا دوستی کا ایک دوسرے سے لگاؤ کا جو سب سے پہلا ذریعہ اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے میرے بھائیوں وہ السلام علیکم ہے اسی لیے صحیح مسلم کے حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام سامنے ساتھ ہمارا ولدی نفسی بیدہی لا تدخل الجنت حتی تؤمنو اے لوگوں اس ذات کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے لا تدخل الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم اقالوا بلا يا رسول الله قال افس السلام بينكم او كما قال عليه الصلاه والسلام آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگوں یاد رکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مومن نہ بن جائے ولا تمرو حتا اور یاد رکھو تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے سے تم محبت نہ کرنے لگو یہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں ولبی نفسی میں لاگت خل الجنت حتا تمرو اللہ کی ذات اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ ولا تؤمنوا حتى تحابوا اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے الفت محبت نہ کرنے لگو پھر آپ نے ساتھ رایا اولا اذا ادا پال تم کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جب اس چیز کو تم آپس میں اپنا گے کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور محبت پیدا ہوئی تو ایمان ایمان آیا ایمان مکمل ہوا تو مومنو تمہارے لیے اللہ نے جنت قرار دیا ہے اللہ سلام کرنا آپس میں دوسرے سے سلام کرنا اتنا بڑا عمل کہ ایمان کی شرط ہے اور سلام کرنے کا نتیجہ دخول جنت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنانے کی توفیق رسی فرمائے پھر آپ نے نمایا فرمایا ہاں، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جو کرنے لگو تو آپس میں الفت محبت پیدا ہو جائے صحابہ نے کہا بڑا یا رسول اللہ آج پر میں سلام بینکم آپس میں ایک دوسرے سے خوب کثرت سے سلام کیا کرو اگر سلام کرو گے تو یہ محبت کا دروازہ آپس میں کھل جائے گا دلوں کے اندر کینا کپٹ بوکسینات حسد اور ایک دوسرے کی نفرت جو دلوں میں ہے میرے بھائیوں اس کو نکال کے پھینک دینے والی اور اسے جڑ سے اکھاڑ کر کے دل سے نکال دینے والا سب سے بڑا عمل جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے وہ السلام علیکم ہے آپس میں ہم ملاقات کریں تو ایک دوسرے سے خلوص دل کے ساتھ اللہ کا حکم نبی کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کرتے ہوئے السلام علیکم کریں سنر ترمیدی کی حدیث ہے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ زبیر ابن رضی اللہ تعالیٰ حدیث کراوی ہیں کہتے نبی علیہ السلام نے ساتھ سمایا اے مسلمانوں پرانی امتوں میں ہلاک کر دینے والی بیماریاں جو پیدا ہوئی تھی جن بیماریوں اور جن برائیوں کی وجہ سے تم سے پہلے ساری قومیں ہلاک و برباد ہوئی ہیں کتب بہل دا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ساری برائیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں وہ برائیاں کیا ہیں آج الحسد الحسد ایک دوسرے مسلمان دوسرے مسلمان مسلمان سے حسد کرے اور ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کی نفرت ہو آپ نے ساتھ فرمایا حسد اور بخش اناج اور نفرتیں یہی وہ بیماری برائیاں ہیں جو تم سے پہلی ساری امتوں کو ہلا کو برباد کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر بھی یہ برائیاں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں آپ نے ساتھ رمایا نصیب ادھی اللہ تعالیٰ کی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان نہ یہ بیماریاں آپس میں حسد کی اور کی بیماریاں جو ہیں مسلمانوں تمہارے اندر جو پیدا ہو رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں داخل ہو رہی ہیں یہ بیماریاں بیماریاں ایسی خطرناک ہے یہ حرک کر دینے والی ہے صاف کر دینے والی ہے چھیل دینے والی ہے اس طرح سے کوئی چیز کوئی انسان اپنے سر کے بال کو چھلائے تو اس کو حلق کہا جاتا ہے آپ نے ساتھ رمایا یہ بیماریاں صاف کر دینے والی ہیں چھیل دینے والی موٹ دینے والی ہے لا ٹہلے کو سارا لیکن یاد رکھنا یہ بیماریاں تمہارے سر کے بالوں کو نہیں کو کو دین دین یہ تمہارے ویسے ہی ختم کر دیتی ہے جیسے نائی اس طرح سے تمہارے سر کے بالوں کو ختم کر دیتا ہے جس طرح سے تمہارے سر کے بال نائی کے اس طرح سے چھین دینے کے بعد سر پر بال باقی نہیں رہتا ایسی یہ دونوں بیماریاں جو میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر داخل ہو رہی ہیں حسد ہے بوسناد ہے مسلمانوں آپس کے نفرتیں ہیں یہ بیماریاں ایسے ہی تمہارے دین کو تم سے چھین کر کے سے چھین کر کے برابر کر دیتی ہیں تم ایک بے دین بناتی ہیں پھر آپ نے ساتھ رمایا اولا عد القم کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر وہ عمل کر لو جو سب پہ تو سارے کا نہ تو تمہارے لیے اب اور نفسی نصیبے بھی اس ذات کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو حسد سے تمہارا دل پاک ہو مسلمان بھائیوں کے بوسے اور نفرت سے تمہارا دل پاک ہو جب تمہارا دل پاک ہوگا تبھی تم جنت میں جاؤ گے اور مومن بنو گے اولا شی کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں ایک چیز ایسی بتا دوں ماں یو سب تو رقم جو تمہارے دلوں سے کینا تپس سب کو نکال دے اور الفت محبت قائم کر دے صحابہ کرام نے کہا بڑا یا رسول اللہ آپ نے ساتھ نمایا اب سلام بے آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرو اخلاق کے ساتھ کثرت سے سلام پھیلاؤ اس سے تمہارے دل کی نفرتیں بوک ناز اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اور آپس کی الفت محبت پیدا ہو جائے گی میرے بھائیو سلام کی بڑی برکتیں ہی نبی علیہ السلام شام نے ساتھ رمایا اب سلام کئی تالو خوب کثرت سے سلام کرو تاکہ تمہیں دنیا میں عروج اور سر بلندی حاصل ہو نبی علیہ نے ساتھ رمایا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا وکیل کون ہے لوگوں نے کہا بڑا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اب خرا سے میں اب خرو اس دنیا کا سب سے بڑا کنجوس اور انسان وہ ہے جو اپنے بھائیوں سے سلام کرنے میں وکیلی ہی کرتا ہے مسلمان بھائی سامنے سے نظر آیا جانتا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے چاہے پہچان کہ غیر پہچان کا لیکن اس کے باوجود بغیر سلام کیے گزر جاتا ہے آگے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا بکیل دنیا میں وہ انسان ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں سے سلام کرنے میں بکیلی کرے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جنت کے آماز ہم تمام ساتھیوں کو اپنانے کی توفیق دے اکول کو لہٰذا اللہ کلو الحمد للہ وقفا وسلام الباد الدین صفا امباب میرے بھائی ہو جنت میں لے جانے والا پہلا عمل جو ہے کثرت سے سلام کرنا نمبر دو نبی رحصا نے فرمایا واقع مستحم آپس میں ایک دوسرے کو دو احباب کو ملنے جلنے والوں کو کھانا کھلانا غریبوں کو مسکینوں کو دیواہوں کو محتاجوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ حاجت مندوں کو یا محبت بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو کھانا پلانا یہ بھی ان بہترین اعمال میں سے ہے جس کے ذریعے انسان جنت میں پہنچ جایا کرتا ہے نبی ارحص کا اسی لیے رب العالمین نے جو لوگ جن لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے ان کی سما پارا سورے دہر کا مطالعہ کرو رب العالمین فرماتے ہیں ان نلا مرار یشربور من رمین کا کافورا عین کا بها عباد اے باب اللہ یو فجرو نہ آگے رب العالمین نے فرمایا یہ ابرار لوگ جن کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جو جنت کے مستحق بن رہے ہیں ان ابرار لوگوں کی خوبی یہ تھی تامانا خود و آشیرا یہ صرف اپنا پیٹ نہیں بھرتے تھے بلکہ یتیم مسکین قیدی محتاجوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا یوں کے لوگوں تمہیں جنت میں لے جانے والا بہترین عمل بتاتا ہوں اتام اتام تم حاجت مندوں کو رشتے بنا سے اور اپنے دار دو سہما کو کثرت سے کھانا کھلاؤ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ کے نیک عمل بھی ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے نبی علیہ سراج خان کے صحابہ اور تابعین اللہ اکبر کس قدر غیروں کو کھانا کھلانے کی فکر کیا کرتے تھے لیکن آج یہ چیز ہم سے مفقود ہو گئی ہے تیسرا عمل جو نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا جنت میں لے جانے والا ہے وہ سیل الرحام رشتے ناطے جوڑا کرو رشتے ناطوں کو جوڑو رحمی سے رشتے ناطوں میں ماں باپ با تاریخ بھائی بہن چچا چا چچا ماموں کھانا خالو یہ جتنے کرابت دار ہیں کرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا وہ ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرے یا نہ کرے لیکن ہمیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ان بہترین اعمال میں سے ہے جو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنا کرتا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت من احبا من احبا ایسے تم میں سے چاہتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت دے اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے تو آپ نے ساتھ رمایا ایک ہی راستہ ہے فل یا رہے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو رشتے دار داروں کے ساتھ بھلائی کرو رشتے داروں کے ساتھ بھلائی کرنا اتنا بہترین عمل ہے آپ نے کہ محبت اہل رشتے داروں میں محبت پیدا ہوگی مسرات مر مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا وہ منسوط انفل اثر اور اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو بہا دے گا بہترین اعمال ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے دوستو اور آخرت میں بھی فائدہ ہے تیسرا عمل آپ نے ساتھ روایا وہ سلو بل سنے دنیا تیسرا چوتھا عمل آپ نے ساتھ رمایا وہ سلو بل لائی سنے آپ جب دنیا کے سارے لوگ سوئے ہوں تو تحجد کی نماز پڑھ لیا کرو میرے بھائیو ذرا وقت نکالو رات کو اٹھ جاؤ جب ساری دنیا سوئی رہتی ہے اٹھ کر کے تحجد کی نماز دو رکھا چار رکھا چھ رکھا آٹھ رکھا پڑھ لو یہ جنت میں لے جانے

آقا نے فرمایا اے لوگو تحجد کی نماز پڑھا کرو تحجد کی نماز کی چار بڑی عالیشان برکتیں ہیں نمبر ایک آپ نے ساتھ فرمایا علیہ کم نے کیا مل نہیں قبل تحجد کی نماز پڑھو گے تو تمہارا شمار اللہ تعالیٰ صالحین اور اولیاء میں کر لے گا میرے بھائیو ہمیشہ تم دعا مانگتے ہو اللہ مجھے نیک حدن سراط المستقیم نیک لوگوں میں شامل کر دے نبی رسا قرآن فرماتے ہیں انبیاء کے ساتھ جنت میں اگر رہنا ہے اور صالحین کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اولیاء کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ اگر جنت میں جانا ہے اگر تم قیام نہیں تو تم تحجد کی نماز کی پابندی کیا کرو نمبر دو وہ قربت رب رب کا تقرب اگر حاصل کرنا ہے تو تحجد کی نماز پڑھا کرو یہ بڑے اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں صالحین کے ساتھ نبیوں کے ساتھ صدیق کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ جنت میں رہنا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں وہ بھی قربت میرا رب نمبر دو رب کا تقرر حاصل ہو جائے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے نمبر تین فرمایا وبق فرت الگ اگر تحجد کی نماز پڑھو گے تو شیطان تم سے جتنے بھی گناہ کروائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں پر تحجد کی برکت سے پردہ ڈال دے گا تمہارے کوئی گناہ کو نہ اللہ رب العالمین نام میں آمان میں باقی رکھے گا اور نہ لوگوں کو ظاہر ہونے دے گا تمہارے سارے گنا پر اللہ پردہ ڈال دے گا نمبر چار تحج گزاری برکت آج فرمایا انل انل بڑی پیاری چیز ہے اللہ تحج کی نماز گے تحج کی نماز کے برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے محفوظ کر لے گا تمہیں برائیوں سے بچائے گا نہ فرمانیوں کے راستے تمہارے لیے بند کرے گا اور نیکیوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا یہ چار فائدے ہیں میرے بھائیوں وقت جو انسان تحجد کی نماز پڑھے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کے توفیق رسی فرمائے یہ بڑا پیارا تاریخ خطبہ یا ایوہ اللہ افس السلامہ و اتعم التعامہ و سل الارحامہ و باللیل و الناس اے لوگو تم کثرت سے آپس میں سلام کرو درست کھانا کھلاؤ سلے رحمی کرو اور تحجد کی نماز پڑھو یہ چار آواز تم نے کر لیا تب الجنت اب سلام اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دیں گے اللہ تعالیٰ سب کو ان چاروں باتوں کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے الحاظ ہم نے جو کچھ کہا ہے یاد رکھنے سب کو عمل کی توفیگ فرما فرمائے الہٰن ہم نے جو بیمار ہوں سب کو شکایت کلیہ فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے الامین ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن کا گہوارا بنا دے ہر قسم کے فساد ہر قسم کے منفراد ہر قسم کے دنگے اور لڑائی سے اور اختلافات سے اللہ تعالیٰ ان ملکوں کو بچا لے اور جن اس ملک کے ذمہ دار سربراہ سربراہوں کو اللہ تعالیٰ نیک آواز کی توفیق سے فرما ہر اچھے کام کی توفیق دے جو قوم اور ملت اور امت کے لیے فائدے مند ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جو امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ملک وطن کے لیے نقصان زبان دے ہو خصوصاً جس شہر میں ہم آپ رہتے ہیں وہاں کے ہاکم شارک وہاں ہاں یعنی ہاکم شارکا کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے کتنے فساد سے محفوظ رکھے ان کے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حفاظت کرے صحت اور آفیت میں رکھے منقرات اور برائیوں میں سے اٹھائے نئے کامال کی توفیق رسیب کرے صحت اور آفیت بخشے اللہ فر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان